صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ ثانی حضرت والا سید اشر جمیل میر صاحب داع القات والی مجھ پہ بہت ڈانٹ لگائی تھی گاؤں میں جا کے بہا والے اسپیکر پہ بیان مت کرنا کچھ مریض ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ عزر والے ہوتے ہیں ان کو زبردستی بیان سنوانا صحیح نہیں ہے ان کے ان کو تکلیف پہنچتی ہے کوکو رجحان کتنی کتابیں کافی بس مسرا تو کافی زیادہ ہے خیر اندر بھجوا دیئے گا جتنی یہ اندر والا ہے صحیح پہلے میں خود بھی بلکہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضرت والا فرماتے تھے محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں یہاں پہ اور ہم لوگ جیسے کہ پتہ ہی آپ حضرات کو حضرت والا کبھی فرما بھی دیتے تھے کہ ہم لوگ پیسے لے کے بیان نہیں کرتے بھائی کہ پیسے لے کے ہم بلکہ درد محبت سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اللہ کی محبت سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو جو حضرت والا سے باتیں سنی وہ آگے سنانے کی توفیق ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں نیت بہت اونچا عمل ہے نیت اگر درست ہوگی نیم کا جو ہے بیج ہوتا ہے نیم کا بیج ڈالے کوئی اور یہاں سوچے کہ اس میں سے آم نکلیں گے <laughs> ایسا تو نہیں ہو سکتا نیم کے بیج سے نیم کا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 قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہاں سب سے پہلے اپنے پیارے شیخ عارف بلّہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کچھ اشعار سناتا ہوں یہ اشعار عارفانہ ہیں رات کے تین بجے کے بعد میرے شیخ کے اشعار ہوتے تھے عام اشعار نہیں ہے پچیس یا چوبیس صاحب کرام شاعر تھے خود صدیقہ سے دیگر شاعرہ بھی تھیں عالمہ بھی تھیں اور شاعرہ بھی تھیں فنا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لنا شمسن ولی فاق شمس ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے میرا سورج وہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے آج ہمارا حال کیا ہے مولانا لوگوں کا مولوی لوگوں کا <laughs> گھر میں جائیں گے تو یا تو عرش اعظم پہ پہنچے ہوں گے اللہ اللہ کرتے ہوئے جائیں گے اور اگر جو دین سے دور ہیں بولیں گے بیگم صاحبہ آج دفتر میں بہت کام تھا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں آئی ایم سو بزی بہت بزی تھا میں دفتر میں اور دماغ ٹینشن ہے ڈپریشن ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب گھر میں داخل ہوں نبی اصلاۃ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے جائیے اس وقت یہ سننا زندہ کیجیے چہرے میں مسکراہٹ ہو مسکرانا بھی تو صدقہ ہے اس لیے جب گھر میں داخل ہوں اس سنت کو زندہ کریں ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ آدھا ڈپریشن آدھا ٹینشن وہیں ختم ہو جائے گا <laughs> مسکرانا چھوڑ دیا آج ہم نے سمجھتے ہیں اگر دین پہ چلیں گے تو ٹینشن ڈپریشن رہیں گے ہم لوگ دین ٹینشن ڈپریشن نہیں کرواتا ہے دین تو ماشاء اللہ سکون عطا فرماتا ہے امن عطا فرماتا ہے من تق اللہ وجل سارا جل سارا امین بلا دی جو تقوا سے رہے گا تقوا نام ہے کف النفس عن الحوا ہوا گناہوں سے جو بچے گا جہاں جائے گا امن سے رہے گا سکون سے رہے گا مزے سے رہے گا سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو حضرت والا کا شعر ہے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ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 تم وہ والی یاد کر لو کہ جس میں شوہر کا حق بیان کیا گیا کہ اگر شوہر ناراض تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں نماز ہی قبول نہیں ہے روزہ قبول نہیں تو عالمہ بننا کیسے قبول ہوگا یاد رکھو فرض قبول نہیں ہے تمہارا کوئی نفل نفل نماز تم پڑھتی رہو نفل روزہ رکھتی رہو شوہر ناخوش اللہ بھی ناخوش شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کریں گزارش کروں گا شوہر کے پاس جائیں تو بیوی بن کے جائیں عالمہ بن کے مت جائیں یہ بہت بڑا کینسر طالبات میں پھیل گیا ساس کے پاس جا رہی ہیں عالمہ بن کے جا رہی ارے بھائی بہو بن کے بیٹی بن کے پیش ہو ساس کے پاس اور ساس کو اماں سمجھو مشکل ہوتا ہے ساس سے نباہ کرنا مگر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے سسرال میں رہنے کے طریقہ بتا دیا بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے بہشتی زیور یہ طاق میں رکھنے کے لیے نہیں آئی ہے ذرا اس کو پڑھیے چالیس دن تک مسلسل پڑھیے پھر دیکھیے آپ کی زندگی عمل کی نیت سے پڑھیں پھر دیکھیے آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو غلام مدینہ وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہر بھی سنت و شریعت کے مطابق بنا لے اور باطن بھی سنت اور شریعت کے مطابق بنا لیں ظاہر مسلمان کا مرد کا کیسا ہونا چاہیے سر کے بال سنت کے مطابق ہوں چاروں طرف سے برابر رکھے جائیں یا سر کے بال منڈا دیں شیف کر لیں اور تیسری طریقہ یہ ہے کہ کانوں کی لو تک پٹے بال رکھے جائیں گے یہ تین طریقے ہیں باقی سارے طریقے وہ اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں نفسانی طریقے ہیں کافروں کے طریقے ہیں انگریزی طریقے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم قیمتی ہے تو اس لیے اور میرے شیخ نے اس میں یہ بات فرمائی عارف بلّہ شیخ العرب الجم مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے بات فرمائی اس زمانے میں جو نوجوان ہیں سر منڈا کے رکھیں اپنا بوڑھے لوگ ہیں وہ زلفے رکھنے کی سنت ادا کر لیں کانوں کی لو تک پٹے بال رکھ لیں باقی جو جوان ہیں یا مسلے جوان کے ہیں <laughs> وہ جو ہے سر کے بال منڈا دیں یا اگر رکھنے ہیں تو مشین چلوا لیں کیونکہ آج کل بال بھی غیر اللہ بن گیا ہے نوجوان اتنی اتنی دیر تک شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں تو بال سنت کے مطابق ہوں اس سے نیچے آئیں گے ابھی مردوں کی بات چل رہی ہے اسی میں عورتوں کی بات بھی آ جائے گی اس سے نیچے آئیں گے آنکھیں ہیں ہماری ہے نا یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور عمل کی نیت سے سنیے جو آنکھوں کو خراب کرتا ہے پہلا اس کو برا لقب ملتا ہے یہ حکم دونوں کے لیے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سورہ نور کی آیت ہے یغضوا یا ابصارهم فروج فروجهم غال کا لهم اے نبی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اس سے تمہارے دل کا تسکیہ ہوگا اور عورتوں کے لیے الگ فرمایا قل من یا فضن فروج اے نبی علیہ وسلام ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں کو دیکھنا جائز نہیں شیخ کو دیکھنا جائز نہیں تو کرکٹ میچ دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا ملانی صاحبہ کرکٹ میچ دیکھ رہی ہیں میسج پہ خبر ڈاما پڑ رہی ہیں ملانی کہ پاکستان جیتا یا ہارا کون بیٹنگ کر رہا ہے نہ محرم مردوں کی آواز ہے تم میسج پڑھتی ہو اللہ کو ناراض کرتی ہو اور اللہ والی بھی بن رہی ہو اپنے آپ سمجھ میں اللہ والی ہوں جو کرکٹ میچ دیکھتا ہے عارف باللہ شیخ العرب والجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی ہم لوگ غلام اکثر لوگ ان کو جانتے ہی ہیں اتنے بڑے وقت کے ولی کرکٹ میچ کو فرماتے تھے کوڑا کرکٹ ہے کوڑا کرکٹ جس میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے مسلمان کو کوڑا کرکٹ کھیلنے آیا ہے ہر وقت اوور اوور کی خبریں ورلڈ کپ کی باتیں اس لیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قال اللہ قال رسول کے لیے چنا اور آپ کرکٹ میچ کی خبریں پیچھے پڑ گئی ہیں خوف خدا کرو کچھ اللہ سے ڈرو کوڑا کرکٹ ہے ہر اوور کے اندر اور جن کے گھر ٹی وی لگا ہوا ہے ہر اوور کے اندر جوان مرد لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور یہ ملانی صاحبہ دیکھ رہی ہیں آج ملانیوں کی شامت آ رہی ہے برقے <laughs> اڑنے والی نقاب کرنے والی کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے نامحرم مردوں کو بے حیا عورت یہ کہاں اس وقت یہ آیت بھول جاتی ہے کہ ہم لوگ کل المؤمناتی یعزوزنا من ابصارہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور کیا پیاری حدیث شریف حضرت والا نے سنائی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں اور نبی صلاحت والسلام کا زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری دو مائیں ہیں تو ام سلمہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہما وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم داخل ہوتے ہیں صحابی اور نابینا ہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو نبی صاحب وسلم فرماتے ہیں تجیبہ پردہ کر لو تو ہماری مایاس کرتی ہیں یا رسول اللہ کہ یہ تو نابینا ہے یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے فرمائے مگر تم تو ان کو دیکھ رہی ہو یعنی نابینا صحابی کو تم دیکھ رہی ہو تو اس سے دری ملتی ہے کہ عورت کو استاذ کو دیکھنا شیخ کو دیکھنا ٹی وی دیکھنا بھی جائز نہیں ہے یعنی یعنی عورت جو ہے نامحرم مردوں کو دیکھے بھی نہیں نقاب کر لیا جالی بھی آنکھوں کے سامنے لگا لی ہے مگر جالی کے آڑ میں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے تو یہ عورت اللہ والی تو نہیں ہے شریف پردہ کر لیا یعنی پردہ کر لیا شریف پردہ تو یہ کہلائے گا نہیں اور جوان لڑکیاں ہیں اور نقاب لگایا ہوا ہے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں بھائی جوان لڑکیوں ہیں جوان ہیں تو آنکھوں کے سامنے جالی لگا لیں یا آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لیں ورنہ فتنے کا زمانہ ہے آج کل کے نوجوان عورتوں کی آنکھوں سے ہی مزے لے لیتے ہیں کچھ نہیں تو ایک اور عورتوں کا کیا مزاج یہ برقع اس لیے دیا گیا تھا تاکہ عورت اپنے جسم کو چھپا لے نہ کہ چھپائے ڈیزائن والا برقع پہن کر آ رہی ہیں آپ اوپر سے نیچے تک موتی جڑے ہوئے <laughs> سلور کلر کے موتی جڑے ہوئے صاحب بھائی شوہر کے لیے آپ کے حسن آپ کی ساری تزین و آرائش یہ شوہر کے لیے مبارک ہو باہر یہ ڈیزائن والا برقع پہن کے مت نکلیں آج کل برقے آ گئے ایسے یہ آپ مدرسے جا رہی ہیں یا فیشن شو میں جا رہی ہیں سادہ رہو ہاں سجنا ہے سورنا ہے لپسٹک چپسٹک میک اپ شیک اپ کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے کرو یہ غیر محرم مردوں کے سامنے مت آؤ اور شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایک تو برقع پہنے سادہ برقع سب لوگ اس طرح متوجہ رہیں اتنی قیمتی بات درد سے عرض کر رہا ہوں پردے کا مطلب یہ ہے ایک تو برقع ہو ڈھیلا ڈھالا ہو چست برقع نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے زینت ہننا نہیں ہے نبی صلاحت السلام ایمان والی عورتوں سے فرما دی ہے اے عورتوں اللہ کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سے کہلوا رہے ہیں کل مینا اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیجیے جزاک اللہ من اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں ولا یبدین ہن اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کریں اس لیے خبردار ہو جاؤ برقع ہو سادہ ہو ڈیزائن والا نہ ہو چست نہ ہو موتی ووتی نے جڑے ہوئے ہوں ہاں یہ سب ڈیزائن والا پہننا ہے اپنے شوہر کے سامنے پہن لو مگر شوہر کے سامنے برقعے کی ضرورت کیا ہے <laughs> ہنس تو دیا کریں مفتی عاشق لائی صاحب فرماتے تھے اذا ہنسی تھا فقت پھنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا جزاک اللہ تو کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں ہیں میرا دل غافل ہو جائے گا ارے دل غافل جب ہوگا جب گناہوں کے ساتھ ہنسیں گے ٹی وی کے سامنے ہنسیں گے گندے دوستوں میں ہنسیں گے آوارہ گرد لوگوں کے ساتھ ہنسیں گے نیک لوگوں میں ہنسنا برا نہیں ہے ایک دفعہ نبی صاحب السلام <coughs> صحابہ کرام کی مجلس تھی کوئی ایسی بات ہوئی تو صحابہ کرام اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا مسکرایا کہ آپ کی داڑیں مبارک نظر آنے لگی اور پھر یہ سننا دیں جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں اور دعا دیں ازاک اللہ سنک اللہ تم کو ہنستا رکھے مگر ہنسنا ہنسنے میں بھی دل غافل نہیں ہونا چاہیے ہے نا تھوڑا بہت ہنس لینا چاہیے مگر گناہوں سے بچتے ہوئے گنا پانچ بیٹے ہوں دو بیٹے ایک بیٹا نالائک ہو چار بیٹے لائق ہوں لائق بیٹے ہنس رہے ہوں گے باپ بولے گا ڈیڈی اور پاپا بولیں گے ابا بولیں گے ماشاء اللہ میرے بیٹے چار لائق ہیں ہنس رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نالائک بیٹا ہنسے گا اور باپ کو ناراض کرتا ہوگا ہنسے گا تو ہو ابا کہیں گے مجھے نالائق مجھے ناراض بھی کرتا ہے پھر بھی ہنس رہا ہے تو نیک بندے ہنسے تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے سب حضرات ماشاءاللہ خوش مزاج خوش ملا نہیں تھے خوش ملا تھے <laughs> اسمائلنگ ملا تھے مسکراتا ہوا چہرہ رکھتے تھے دین جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے اور اے ملانیوں <laughs> اے ملانیوں تم ذرا اپنے عرش اعظم سے ذرا نزول کرو شوہر کی خدمت کرو شوہر ناخوش تو تمہارا کوئی چیز قبول نہیں ہے اتنا آسان عورت کو اللہ کی ولیہ بننا بہت ہی آسان ہے نبی السلام نے فرما دیا پانچوں کی نماز پڑھ لیں رمضان شریف کے روزے رکھ لیں اور شوہر کی فما برداری کریں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں عزت کی بات کیسے ہوگی بے پردہ گھوم کے ڈیزائن والا برقع پہن کے دیور کے سامنے آ کے جیٹ کے سامنے آ کے عزت کی بات تمہاری ایسی ہوگی کہ آپ دیور سے پردہ کریں دیور تو گویا موت ہے کتنا ہی تم عالمہ بن جاؤ دیور سے پردہ نہیں کرتی تم فاسقہ ہو فاسی کا نمبر ون ہو تم نالائک دیور کے سامنے آ رہی ہو شرم نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دیور تو گویا موت ہے تمہارا ایمان تباہ ہو گیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جتنا علم پڑھ لیا اس پر عمل کی بھی فکر کرو اور سب سے بڑا عمل عورت کا دو عمل ہے سب سے بڑا نمبر ون عمل پہلا عمل شریف پردہ کرنا اور دوسرا عمل شوہر کا خیال رکھنا اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ فاسقہ ہیں کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں آپ نہ شرح پردہ کرتی ہو نہ شوہر کا خیال رکھتی ہو تو آپ جو ہے اللہ کی نافرمانی والے عمل کر رہی ہیں تو آپ کتنی طالبات طالبات آپ ظاہری طور پہ ہوں گی اللہ کے آپ کا کوئی جو ہے رتبہ نہیں ہے ایک تو آپ شرف پردہ نہیں کر رہی اور آپ شوہر کو ناراض کرے ہوا آپ نے شوہر کو آپ نے سمجھا ہوا ہے وہ غیر عالم ہے مزدوری کرتا ہے میں تو عالمہ ہوں یہ اپنے ذہن سے نکالو یہ خناس کہ میں عالمہ ہوں یہ اس لیے تمہیں مدرسے بھیجا گیا تھا تاکہ تمہیں شوہر کا حق پتہ چلے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تکبر کا لے کے کے کے شوہر پاس چلی جاؤ ذرا میرا بیان غور سے سننا بلی دم پہ پیر رکھو میاؤں کرتی ہے وہ میٹھے میٹھے بیان سننے والوں تبھی کڑی کڑی باتیں بھی سننی چاہیے جس سے اصلاح بھی ہو ہماری بہت ہو چکے آدھی نیم ملا بنے ہوئے ہم لوگ ہم ہمارے مردوں کا مسئلہ ہے کہ ہم بد نظری کر رہے ہیں عورتوں کا مسئلہ ہے کہ شہری پردہ نہیں کرتی ہیں اور شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی ہیں تو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اس میں کوتاہی ہیں عورتوں کی ماشاء اللہ ایسی نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کو نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے شوہر کے ساتھ اگر اسٹیشن پہ سفر بھی ہو رہا ہے نماز کے وقت نکلا جا رہا ہے فوراً وہاں اسٹیشن پہ جا نماز بچھائی پردے سے وضو کیا اور شوہر کے ساتھ محرم کے ساتھ کی مدد لیتے ہوئے اور فوراً اسٹیشن پہ نماز پڑھ لی اور بہت سی ایسی نالائق عورتیں ہوتی ہیں کہ سفر میں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں نماز معاف ہے کیا سفر میں فکر سے جاؤ فرض نماز چھوڑ دو گی تم سفر کے اندر بغیر محرم کے سفر مت کرو دکان پہ جب جاؤ اول تو محرم لے کر آ جائیں مگر حضرت والا نے گنجائش دی فرماتے تھے جب دکان پہ جانا ہے شوہر کے ساتھ جاؤ اور شوہر صاحب بھی جو ہے وہ ایسے وقت پہ جائیں جس وقت رش نہ ہو عورتوں کا بیگم کو لے کے جائیں اور بیگم پورے پردے میں ہوں سر کے بالوں سے پیروں ناخن تک چھپایا ہو اپنے آپ کو سادہ برقع ہو اور بیگم صاحبہ کو چوڑی دکھانی ہے چوڑی دکھا دے کپڑے دکھا دے بھائی تمہیں کون سا پسند ہے اور دکاندار سے جو بات کرے گا وہ شوہر کرے گا بھائی کرے گا باپ کرے گا بیٹا کرے گا عورت نہ کرے دکاندار سے بات یہ میرے شیخ کی نصیحت تھی باقاعدہ حضرت عارف بلّہ شیخ العرب الرجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ نے پرچہ نکالا کیونکہ مجھے آگے جا کے اس میں بڑے فتنے نظر آ رہے ہیں اگر عورت دکاندار سے بات کرنا شروع کر دے دیکھیں کیا ہوتا ہے دکاندار آٹھ نمبر بازار <laughs> حیدرآباد میں ریشم گلی میں کوئی جوان لڑکی آتی ہے جی باجی بیٹھی بیٹھی میں پاکولا چھوٹے پاکولا لے کر آنا اور بڈھی ہو تو آئی نہیں ہمارے پاس یہ ڈیزائن نہیں ہے دوسری دکان میں دیکھ لیں <laughs> ان کے لیے پاکولا نہیں منگواتے اور جوان عورت آ رہی ہے ہاں چھوٹے پاکولا ہاں، بیٹھی بیٹھی باجی میں دوسری دکان سے آپ کے لیے جوڑا منگوا دیتا ہوں باجی کو اکیلے جانے کی ضرورت کیا تھی اور باجی صاحبہ بھی آج کل عجیب ہو گئی ہیں کہ جو وہ مستورات کا پورا لے کے بازار جاتی ہیں ٹولہ مستورات کا لے کے بازار جاتی ہیں اب وہ جتنا ٹولا جائے گا کہ ساری اللہ والی ہوں گی ڈیزائن والا برقع پہن کے جائیں گی باتیں کریں گی بھائی بازار جانا ہے اپنے محرم کے ساتھ جاؤ اور دکاندار سے رکشے والے سے بات کرنی ہے تو آپ بات مت کریں آپ کا شوہر بات کریں بہت مجبوری ہو آواز بھاری کر کے بات کریں یہ مجبوری کی بات ہے اس کو یہ مجبوری ہو تو دیکھیے المتقی میتق شبہات متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچتا ہے قرآن شریف کی آیت ہے فلاں تخذان اب القول اے نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہو رہا ہے مووی تو نہیں بن رہی بھیا ہاں مووی کوئی نہ بنائے ریکارڈ کر سکتے ہیں کیمرہ پھر ایسے رکھو کہ ریکارڈنگ لگے وہ مووی نہ بنے کیمرہ حرام ہے تصویریں بنانا حرام تصویریں کھنچوانا حرام ہم نہ مووی بنواتے ہیں نہ تصویریں کھنچواتے ہیں ڈیجیٹل ہو یا کوئی سی بھی ہو حضرت والا احتیاط فرماتے تو ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ہمارے اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پہ رہیں تو انسان حفاظت سے رہتا ہے انعام یافتہ بندوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تصویریں نہیں بنواتے تھے تصویریں نہیں کھنچواتے تھے تصویریں بنانے میں بہت سے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا اگر ہم تصویر بنانا شروع میں نے تصویر بنانا شروع کر دی ٹھیک ہے میں نے شروع کر دی بنوانا اب میرے احباب جو میرے مرید ہیں اور حضرت والا کے مرید ہیں انہوں نے بنوانا شروع کر دی اب ہمارے بچے ہیں کہ نہیں بچے کیا کریں گے بچے کیمرے والے موبائل سے ایک دوسرے کی اپنی بہن کی تصویر بنائیں گے بیٹی میرے بیٹی میرے میری بہنا میرے ابو تصویر بنواتے ہیں تشویش ہو رہی تھی اوپر والے اسپیکر پہ بیان کرنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رات میں انتظام نہیں ہے مائک کا اس لیے پھر ہم نے اس پہ شروع کر دیا ورنہ حضرت والا بہت سخت منع فرماتے تھے بہت سختی سے مجھے منع کیا باقاعدہ نصیحت کی تھی کہ خبردار گاؤں میں جا کے اوپر والے سیکر پہ بیان مت کرنا کیونکہ ہم لوگ اہل رسومات تھوڑی ہیں کہ لوگوں کو زبردستی بیان تھوڑی سنوانا ہے جس کو طلب ہے سو دفعہ طلب ہے یہاں مسجد میں آ کے سن لے اور باقی یہاں پہ جو ہمارے ہم لوگ سب بیٹھے ہیں نصیحت کر دیتا ہوں حضرت والا ہی طرف سے نصیحت ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے موبائل کو سادہ رکھیں اور اس پہ گانے کی ٹون ہٹا لیں بہت سے لوگ ماشاء اللہ لمبی لمبی داڑیاں ہیں یا موبائل بج رہا ہے تو اس میں گانے بج رہے ہیں یہاں سے کون سنوائے گا اور گناہوں سے بچنا یہ فرض ہے یہ فرض عین ہے فرض کے نہیں ہے کہ بس آپ لوگوں کا کام ہے حضرت والا کام تھا ولی بننا وہ بڑے بڑے حکیم الامت تھانوی کا کام تھا رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کا کام ہے اللہ کا ولی بننا ہم ایسے ہی صحیح ہیں ارے اللہ کا دوست بننا اور گناہوں سے بچنا فرض عین ہے عالم بننا حافظ بننا فرض کفایا ہے چند لوگ ہو جائیں کافی ہے اس علاقے میں مگر گناہوں سے بچنا یہ فرض عین ہے اور گناہ جو ہمارے اندر عام ہو گیا وہ بد نظری کا گناہ ہے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں چاہے بوڑھا شخص ہو چاہے عالم ہو چاہے چلے لگانے والا ہو چاہے خلیفہ ہو کوئی بھی شخص ہو ہماری نظر چلی آتی ہے فوراً یہ شیخ میرے شیخ کی عجیب بات ہے فوراً جاتی ہے اپنے نیک امال کی طرف کہ میں عالم ہوں خلیفہ ہوں چلے لگانے والا ہوں بیان کرنے والا ہوں اور اس طرف نہیں جاتی امام ہوں خطیب ہوں اس طرف نہیں جاتی کہ میں جو بد نظر ہوں آنکھوں کا زنا کر رہا ہوں اور اللہ کا ولی بھی سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو اس لیے بھائی جان میرے دوستوں بزرگوں حضرت والا جو حضرت والا کو جو درد دل ملا اور جو والا کی سزا تھی وہ یہی تھی کہ اپنی نظروں کو لیلاؤں سے بچاؤ اور مولا کو دل میں پاؤ عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے عبادات تو فاسق بھی کر رہے ہیں ملتظم پہ دیکھا اتنے لوگ چمٹے رہتے ہیں ہے نا عبادات میں فاسق کہتے ہیں کبیرہ شخص ایسا گناہ جو روزانہ کیا جائے صغیرہ گناہ بھی روزانہ کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا کبیرا گنا ہے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے تھوڑی کے نیچے سے ہٹے ہٹے ہٹے پاسے پاسے پاسے اور اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب آئے اور ایک مٹھی سے چاول برابر داڑھی کو کم کرنا ہے داڑھی منڈانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام کام کرنے والا اللہ کا دوست اور ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا اس لیے اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی کسی وقت بلاوا آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے اب داڑھی رکھ لیے تو ایک مٹھی کر لیں ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے اور جو شیو کرواتے ہیں وہ بھی حرام ہے جیسے شیو حرام ہے داڑھی کو منڈانا حرام ہے مشین چلوانا حرام ہے ایک مٹھی سے کم پر اسی طرح ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے اور شیو کرانا بھی حرام ہے اور تینوں طرف سے ہو بیشتی زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے ایک مٹھی اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو <laughs> اور ٹھڈی کے نیچے سے ہو انگلش میں انڈر دا چن یہاں ٹھڈی کے نیچے سے ٹھڈی مائنس کر کے ٹھڈی منفی کر کے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنی ہے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا بھی واجب ہے مونچھوں کا مسئلہ سن لیں ہم لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے اور مونچھوں کے معاملے میں اکثر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور اپنے نفس پرستی کرتے ہیں اور مونچھوں کو صاف نہیں کراتے شیخ الحدیث سے بڑھ کے کون یہاں بیٹھا ہوا ہے بتائیے مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ کی مونچھیں بالکل صاف تھیں جب جہاد پہ جانا ہو جب مونچھیں رکھ کے جائیے سبالتین وہ بھی مونچھے بڑی ہی ہوں گی سبالتین بڑے ہوں گے یہ تاکہ کافروں پر روپ پڑے ابھی ہم نے نفس کو خدا بنایا ہے اور مونچھوں کو صاف نہیں کرواتے بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں <laughs> بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں ان کی بیویاں زنا میں مبتلا ہو گئیں ایسا بالکل یہی کیس یہی والی بات اس فقیر کے پاس آئی اور ایک میرے حضرت والا کے پاس آئی کہ عورت نے فون کیا کہ میرے شوہر کو درخواست کریں کہ مونچھے صاف کرا دے وہ اب کیا اس میں بات چھپی ہوئی سمجھ رہے ہیں شادی والے حضرات اب جا رہی ہے آواز اس کو اور قریب کرنا اس لیے اللہ کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے یا نبی اسعد اسلام کے طریق بتا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر جو لوگ حضرت عمر رضی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں حضرت عمر اللہ عنہ امیر المومنین تھے مجاہد تھے تو جہاد کے لیے یہ ہے کہ سبالتین بڑے تھے ان کے مونچھیں بڑی نہیں سبالتین بڑے تھے یہ کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں یہاں پر آ رہی ہیں اور پانی جا رہا ہے اور اسی سے پانی لگ کے جا رہا ہے ٹچ ہو کے جا رہا ہے مس ہو کے جا رہا ہے مکرو ہو رہا ہے کھانا تو حدیث میں آتا ہے جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا شیخ الحدیث کی بات سنا رہا ہوں مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ شرح امام مالک جلد نمبر چودہ میں فرماتے ہیں جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا چار عذاب ملیں گے حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا ممکن نقی سخت عذاب لیں گے قبر میں دردناک عذاب ہوگا مونچھوں پہ یہ وہی سن لیجئے مجھے کٹا لے داڑھی بڑھا لے <laughs> مجھے کٹا لے داڑھی بڑھا لے اور بچہ جو ہے اپنے اما ابا سے کہہ رہا ہے ابو ابو داڑھی رکھ لے او مائی ڈیڈی داڑھی رکھ لے ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے ابو ابو داڑھی رکھ لے پیارے ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈا کے حرام مزہ لیا اب داڑھی رکھ کے مزہ لو اس میں مزہ ہے داڑھی منڈانے میں کوئی مزہ نہیں ہے سنگل کوٹ ڈبل کوٹ کھوٹی اکھاڑ کوٹ حضرت والا فرماتے تھے گالوں کو بالکل فارغ البال کر دیا اللہ کی امانت ہے یہ گال اللہ کی امانت ہے اگر داڑی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی ہاں، اثر صاحب کا شعر جو درد دل سے سنایا میں نے درد دل سیکھنا ہے اگر دوستوں ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے حضرت والا کا شعر ہے نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفی مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدا نہیں جو نام روشن کر گئے حضرت بات چلے گئے وہاں نام روشن کر گئے اپنی دین کی باتیں بتا کے چلے گئے ان پہ چلو گے اللہ کے ولی بن کے جاؤ گے دنیا سے میں آپ کو اللہ کا ولی بننے کا کورس بتا رہا ہوں اتنا آسان کورس بتا رہا ہوں کہ بیٹھے بٹھائے اللہ کے ولی بن جائیے پانچ امال کر لیں عورتیں دو عمل کر لیں اللہ کی ولیہ بن جائیں گی اتنا آسان عمل اب کو یہ بھی نہ کرے اتنے مفت میں بھی کوئی نہ کھائے تو محروم شخص ہے وہ عاملوں کے پاس جانے کے دس دس ہزار روپے نکل جاتے ہیں ہم فری میں آپ کو اللہ کا ولی بنانے کا کوش پیش پیش کر کر رہے رہے ہیں ہیں ابھی بھی کوئی عمل نہیں کرتا تو نالائق شخص ہے پاکستان میں رہ کے میں نے ہر جگہ کیا پاکستان میں رہ کے جو داڑھی صاف کرواتا ہے اور جو دین پہ نہیں چلتا انتہائی کمینہ شخص ہے ماشاءاللہ اتنا کام دین کا ہو رہا ہے تسکیہ نفس کا تبلیغی جماعت کا علماء صلاح لگے ہوئے اپنا درد دل مفت تقسیم کرنے میں ابھی بھی جو کمینہ شخص دین پہ نہیں چلتا یہ اس کی اپنی نفس کی خباصل ہے رسول اللہ نے پوچھ لیا نا نبی نے کہ نالائق شخص تیرے پاس دین کے خادمین آئے تھے انہوں نے بتایا تھا میرا حکم کہ داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ پھر تم نے کیوں نہیں رکھی انہوں نے بتایا تھا کہ شریف پردہ کرنا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ٹی وی کے خبیص آلے کو گھر سے نکالنا ہے یہ نکال دینا چاہیے خبیص ہے گناہوں کا آلہ ہے ٹی وی جو ہے گھر برباد ہو جائے گا اور کمپیوٹر اور یہ موبائل کیمرے والے انہوں نے دیندار گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیا فیس بک کے اکاؤنٹ نے ملانی اور ملاؤں نے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور ملا داڑی والے کی شکل آ رہی ہے تصویر کے چکر میں اور اسی کے نیچے ننگی فاحشہ تصویر بھی آ رہی ہے یہ فیس بک کی خبیص لانت کی اثرات دیکھیے آپ یہ فیس بک پہ نبی اسلام کی بے حرمتی کی گئی اور اس ملا نے اور ملانی صاحبہ نے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ڈیلیٹ کرو ختم کرو یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے چکروں کو ہم لوگ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں درد دل سے عرض کرتا ہوں میرا آنا اللہ تعالیٰ یہاں وصول کرائے فرمائے اپنی رحمت سے وصول جب ہوگا کہ میں بھی اور ہم سب ان باتوں پر عمل کریں بہت ہو چکی تقریریں اور باتیں بہت ہو چکی ہیں اب عمل کا وقت آیا ہے خارجہ صاحب کا شعر سنیے مسلمانوں اٹھو بہرے عمل تیار ہو جاؤ عمل کا وقت ہے چند لوگ ہوں عمل والے ہوں بہت مبارک ہیں مسلمانوں اٹھو بہرے عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ بہت سوئے بہت سوئے بس اب جاگو اور جگاؤ اور یہ جو ہے ساری باتیں یہ میرے پیارے شیخ عارف بلّہ شیخ الرب الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ان کی صحبتوں کے اثرات ہیں اور اب ان کے انتقال کے بعد میں بیت ہو گیا حضرت والا سعیدی و سندی محبی و محبوبی حضرت مولانا حضرت سید عشر جمیل میر صاحب <coughs> دامت رکاتم عالیہ کے جو چھیالیس سال حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے ساتھ چھیالیس سال دن اور رات ساتھ رہے اب میں ان کے ہاتھ پہ بیت ہوں ان کے قریب ہی پڑوس میں میرا گھر ہے روزانہ ان کی مجلس سے بیٹھتا ہوں پہلے حضرت والا کے پڑوس میں گھر لیا تھا اب ان کے انتقال کے بعد حضرت والا سید عرشد جمیل میر صاحب کا خاتم عالیہ کے الحمد للہ پڑوس میں گھر لے لیا روزانہ ان کی مجلس سے بیٹھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کسی کو اگر جنت کا مزہ لینا ہو تو اللہ والوں کی مجلس سے بیٹھ جائے فد خلیفی عبادی ود خلی جنتی پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں چلے آنا پہلے نیک بندوں میں ملاؤں سے یہاں بھی پالا پڑے گا اور آخرت میں پالا پڑے گا پالا پڑے گا اس لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالتات بیریا اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بے ریا سے افضل ہے اللہ والے نہ ملیں تو ان کے غلاموں کی صحبت بھی بہت بڑی نعمت ہے میں اللہ والا نہیں ان کا غلام ضرور الحمد للہ ان کی غلامی میں جو ہے ہزاروں لوگ شاہد ہیں الحمد للہ اور روزانہ ان کی مجلس سے بیٹھتا ہوں تو اللہ والوں کی غلامی بہت بڑی نعمت ہے ایک بات بتا دوں جو لوگ علماء ہیں اور تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں اور جو عالمات بن رہی ہیں وہ اکیلے مت چلیں کسی اللہ والے کا کا دامن اپنا والے سایہ اپنے اوپر رکھیں ورنہ نفس پرستی کرے گا جہاں باتیں اچھی لگیں گی وہ عمل کرے گا اور جہاں نفس کو تکلیف ہوگی وہاں حدیث شریف کو جان بوجھ کے بھلا دے گا کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی پڑی ہوئی ہے اس نے کہ زنا لائی نہ نظر مگر جان بوجھ کے اپنے عقل سے اس کو نکالے گا اور عورت کو دیکھے گا یہ شخص نالا شخص اور بھابھی کو دیکھے گا اور جائز بولے گا اور اپنے نفس پہ عمل کرے گا کہ بھائی میرا دل صاف ہے ارے نبی صاحب السلام فرمایا دیور موت ہے تو بھابھی بھی موت ہو گئی بھابھی سے پردہ ہے گھر میں جائیں بھابھی تم پردہ کر لو نہیں کرتی آپ نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے جائیں اس سے تنہائی نہیں ہونی چاہیے سسرال جائیں سسرال مانے ازوان نے فرمایا چھ دفعہ جہاں رال ٹپکتی ہو <laughs> جاتے وقت چھ دفعہ رال ٹپکتی ہو تو اور میکے ماں مانے مائی کے ہاں عورتیں اپنے میکے جاتی ہیں یعنی اپنی مائی کے ہاں جاتی ہیں تو فرمایا کہ جب سسرال جائیں تو وہاں سسرال میں یہاں بھی سین ہے وہاں سالی آ جاتی ہیں سالی صاحبہ آ گئی بیوی تو اپنے اما سے ملنے چلی گئی اور سالی صاحب شوہر صاحب سالیوں سے ملنا ہے بولتے ہیں آدھی گھر والی سالی سے پردہ ہے جو سالی سے پردہ نہیں کرتا یہ شخص بھی فاسق ہے اللہ کا نافرمان ہے نافرمان شخص اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا یعنی بیوی کی بہن سے پردہ کرنا پڑے گا اکثر چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں <laughs> اور یہ صاحب مرد صاحب بیوی کو چھوڑ کے نالائق شخص بے حیا بیوی کو چھوڑ کے بیوی کی بہنوں پہ نظر ڈالتا ہے بدو نالائق بے حیا ہے یہ شخص حقیقت الحیا اللہ مولا کا لا یرا کا سنہا کا حقیقت حیا کی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی حالت میں نہ دیکھے یہ ہے حقیقت حیا کی اس لیے سالی سے پردہ کرنا ہے اور خالہ سے ملنے جائیں گے خالہ کی لڑکیوں سے پردہ ہے تایا کی لڑکیوں سے پردہ ہے چچا کی لڑکیوں سے پردہ ہے ماموں کی لڑکیوں سے پردہ ہے یہ گھر کا پردہ ہے ان سے پردہ کرنا پڑے گا اور گھر میں جو ماسی آتی ہے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا ماسی سے بھی پردہ ہے ماسی سے تنہائی جائز نہیں ہے کہ آپ سو رہے ہیں وہ نیچے جھاڑو لگا رہی ہے پلنگ کی <laughs> اور چھپکے چھپکے دیکھے بھی جا رہے ہیں گوشہ چشم سے بھی نہ ان کو دیکھا کرنا یا علم خائنت العیونی مما تخف صدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ صرف میں مزہ نہیں لے رہا تقریر کا اپنی عمل کی نیت سے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات بھی اللہ کے لیے ان نامحرم عورتوں سے پردہ کریں ورنہ ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان نہ نظرہ ادھر رکھو کھجلی بھی مت کرو <laughs> ان نہ نظرہ جو تھک جاؤ تو اس کو دے دو ان ایک ایک بات بہت قیمتی بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے ان نہ سہم میں سے نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے وہ بھی زہر میں بجھا ہوا من ترا کہا مخافتی جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نظروں کو چکایا اب دل تو ہوں ایمان یجد حلاوت و فیقل بھی ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے اس لیے سڑکوں میں جائیں بازار جائیں حیدرآباد کراچی جائیں لاہور میں جائیں <laughs> ہسپتال سول اسپتال لیاقت نیشنل آغا خان اسپتال یا جو بھی اسپتال جا رہے ہیں جانا پڑے گا اسپتال جانا ہے دفتر جائیں گے ڈرائیور اسٹاپ پہ جائیں گے ٹرین کا ٹکٹ لینے جائیں گے جہاز کا ٹکٹ لینے جائیں گے جہاز میں آ جائے گی فضائی ماسی بولے گی سر آپ کولڈ لیں گے ہاٹ لیں گے سر کی تو ہوائی کھسک جاتی ہے اس وقت حضرت والا فرماتے ہیں اس سے بولتے ہیں <laughs> پہلے کولڈ بھی پلا دو پھر ہاٹ بھی پی لیں گے پہلے ٹھنڈا بھی پلا دو پھر گرم بھی پی لیں گے بٹن دبا دبا کے فضائی ماسی کو بلا رہے ہیں بار بار اور حرام مزے لے رہے ہیں لبیک اللہ لبیک بھی پڑھ رہے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور عورت کو نامحرم عورت کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت والا کے ساتھ الحمدللہ دو سفر ہوئے یہ دکھاوا نہیں ہے عبرت کے لیے بتا رہا ہوں مدینہ شریف سے جدہ یا جدہ شریف جدہ سے مدینہ شریف مجھے یاد نہیں آ رہا یہ فقیر بھی حضرت والا کے ساتھ تھا حضرت والا ویل چیئر پہ تھے ایئر ہاسٹس کھڑی ہوتی ہے نا فضائی ماسی جہاز کے اندر حضرت والا تو ماشاء اللہ فرسٹ کلاس میں ہوتے تھے میں حضرت والا کو مستقل دیکھ رہا تھا حضرت والا ویل چیئر پہ تھے اور آنکھیں بالکل بند کی ہوئی تھی کہ ایئر ہاسٹس پہ نظر بھی نہ پڑے اور ان کے جو خادم جو پیچھے آ رہے تھے بالکل اس طرح جگہ ہوتی ہے بالکل باریک تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی چل سکے تو بالکل نظر کے آ رہے تھے جب اندازہ ہو گیا کہ ایئر ہوسٹس آ گئی اس کو ایکسکیوز ایکسکیوز می می کہہ دیا <laughs> مہربانی کر کے آپ ذرا پر ہو جائیے تاکہ ہمارا جسم آپ سے ٹچ نہ ہو جائے اس کو سائٹ پہ کیا پھر آگے کر انسان بچنا چاہے تو جہاز میں ہی بچ سکتا ہے اب حضرت والا کا شعر سنیے بس اس کا مزہ لیجئے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں جہاں بھی رہوں تنہائی میں رہوں یا یا ٹنڈو جام میں رہوں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا کینیڈا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے ماشاء اللہ تو کہہ دیجیے آپ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا ہمیشہ سلامت رہے میرا تاپ ہمیشہ سلامت رہے حدیث میں آتا ہے جہاں بھی رہو تقوا سے رہو ہے نا بھائی جہاں بھی رہو تقوا سے رہو تو یعنی گناہوں سے بچو خوف خدا دل میں رکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں مگر وہی بات ہے تقوا ملتا ہے اہل اللہ کے دل سینوں سے کتابوں سے نہیں مل سکتا کتابیں حامل علوم ولایت ہوتی ہیں اور اللہ والوں کے دل حامل حامل حامل درد دل ولایت ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں ان کے یعنی ان کے دل میں درد دل ہوتا ہے کتابوں سے درد دل نہیں آ سکتا اس لیے مرد اور عورتیں حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانی اللہ نے فرمایا تھا اپنے زمانے قسم اٹھا کے فرمایا تھا اہل اللہ کی صحبت کو سچے لوگوں کی صحبتوں کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں جیسے نماز فرض روزہ فرض زکوۃ فرض ایسے اللہ والوں کی صحبت بھی فرض عین ہے یہ نفل نہیں ہے فرض عین ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو آخرت کی فکر پیدا ہو اور ہمارے جو جو اعضا ہیں ان میں جو گندی حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ اور کان اور پیر اور اور دل زبان اور اعمال اور اخلاق خراب ہیں وہ صحیح ہونے شروع ہو جائیں ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں دلوں میں انقلاب آنا شروع ہو جائے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اپنی زندگی کی فکر ہو ملاؤں کی شکل لے کے اخلاق بالکل تباہ و برباد ہے ہمارے یہاں ہر وقت غصہ ناک پہ چڑھا رہتا ہے بیوی کو جھڑک دیتے ہیں تنس کرتے ہیں دھکا دیتے ہیں اور بیان بھی چل رہے ہیں اور ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں اور چلے بھی چل رہے ہیں پلے بھی نکلنا ہے سب کی باتیں ہو رہی ہیں خلیفہ صاحب بھی ہیں اور جھڑک رہے ہیں بیوی کو معافی مانگ چلے انسان ہے غصہ آ سکتا ہے معافی مانگنے میں کیا آ رہا ہے معافی مانگ لو بیگم صاحبہ معاف کر دو میں نے تمہیں جھڑک دیا عورتیں ہمارے جو ہیں قید میں ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں بچوں کے بعد تو اور کمزور ہو جاتی ہیں مرد بہترین اللہ کا ولی وہی شخص ہے نظر بچانے کے ساتھ جو عورت اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے ایک لاکھ خطائیں اس کی ایک لاکھ خطائیں معاف کر دے میری جب شادی ہوئی ازوار نے مجھے یہی نصیحت فرمائی تھی ازوار نے کیونکہ میری شادی والے خلیفہ کی بیٹی سے ہوئی تھی آصف کمال صاحب جو حضرت والے خلیفہ ہیں <laughs> تو فرمایا تھا کہ تم تمہاری شادی ہو گئی ہے آپ اپنی بیوی کی ایک لاکھ خطائیں ہوں ایک لاکھ خطائیں معاف کرنا اللہ کی بندی ہے بالکل طلاق کی دھمکیاں مت دیں رات کو مجلو بنے ہوئے مزے لے رہے ہو اور صبح دھمکیاں دے رہے ہو جھڑک رہے ہو اس کو حضرت ثانی رحمتوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے عمل بھلے چھوڑے کم ہوتے ہیں کم نظر آتے ہیں مگر بڑے بھاری ہوتے ہیں کیونکہ کمزور ہوتی ہیں کمزوروں پہ اللہ کو رحم آتا ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں عمر رضی اللہ گھر میں داخل ہوئے ہماری مائیں کچھ باتیں کر رہی تھیں ساری چپ ہو گئی ڈر کے مارے <laughs> پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے نبی علیہ وسلم سب نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا بھائی کیا بات ہے فرمایا کہ بھئی ہمارا پالا رحمت اللہ علام سے پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مزاج بھی ایسی ہونا چاہیے جب گھر میں جائیں تو بچے ڈرے نہیں بلکہ خوش ہو جائیں چپاک جائیں میرے ابو آئے ہیں بیوی خوش ہو جائے میرا شوہر آیا ہے کوشش کریں بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارا فیکٹری فٹڈ چہرہ ہی ایسا ہے حضرت والا <laughs> لوگ ہمیں غصے والا سمجھتے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں بتکلف چہرے کو ٹھنڈے مزاج والا بناؤ یغلب نہ کریمن کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آتی ہیں اور یغلب ہن لئیمن اور بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آتے ہیں انا احب ان کو کریم مغلوبہ میں اس بات کو احب رکھتا ہوں پسند کرتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں عورتیں تو تو میں میں کرتی رہیں <laughs> ولا رہا لئیمن غالبہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ غالب ہو کے اور کمینہ ہو کے کمینہ ہو کے عورتوں پہ غالب آ جاؤں عورتوں کو حق دیا ہے عورتوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے وہ روٹ جائیں تو ان کو ان سے آپ ناراض مت ہوئیں یہ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے خود اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دیتے ہیں عورت جب روٹ جائے بیوی روٹ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ اس سے ناراض نہ ہو بلکہ اس کو منائے مکھن لگائے مکھن بلو بینڈ کا <laughs> وہ تھوڑی دیر کی ناراض ہوتی ہے خود حضرت عائشہ روٹ جاتی نہیں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹ جاتی تھی اے عائشہ جب تو روٹ جاتی مجھے پتہ چل جاتا ہے میرے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے فرمایا جب اے عائشہ <laughs> جب تو روٹی ہوتی ہے تو ورب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے میری قسم نہیں کھاتی اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے رب کی قسم کھاتی ہے تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ عورت کو بیوی کو روٹنے کا حق حاصل ہے تو روٹ جائے تو اس کو حضرت والا فرماتے تھے کہ بلہ حلوائی کا یا راحت شیری اور فلاں شیری کا گلاب جامن منہ میں ڈالو تو اگر گالی بھی نکلے گی تو میٹھی میٹھی گالی نکلے گی عورت گالیاں دیں ہم گالیاں نہیں دیں گے آسن طریقے سے پیش آئیے اللہ کی بندی سمجھ کے ہاں، پھر حضرت والا بہت درد سے فرماتے تھے الحمدللہ میری بھی بیٹی ہے اب ہماری بیٹی رخصت ہو کے کہیں جائے گی اور ہمیں خبر ملے گی کہ داماد اس کو مار رہا ہے جھڑک رہا ہے تنگ کر رہا ہے اس کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا اس کا لحاظ نہیں رکھتا اس کے خیال نہیں رکھتا تو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں کیسا داماد ملا ہے میں سمجھ لیتا ملا ہوگا تو ملا تو نکلا نیم ملا اور اخلاق بہت خراب اور پھر عورت کیا بولتی ہے آ بہت درد بھرا جملہ بولتی ہے کہا اس سے اچھا تو میری پینٹ شرٹ والے سے شادی ہوئی ہوتی اس ملا نے تو میرے ناک میں دم کر دیا کیونکہ ملا نے اخلاق کی اصلاح نہیں کرائی جبھی تو بیویاں پریشان ہیں ہم سے تو ہمت کر کے آج ارادہ کر لیں ہم سب کہ اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کریں گے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اس شخص کا بہت بڑا رتبہ ہوگا جو اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ تو تو میں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ کے لیے خطاؤں کو معاف کریں الغیظ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں عن الناس یہ آیت بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آیت یاد دلائے کہ غصے کو پی جائیں پھر خطاؤں کو معاف کر دیں اور پھر اس پہ کچھ احسان بھی کر دیں ہدیہ تحفہ دے دیں اس کو دل بالکل صاف ہو جائے گا بغض اور کینہ دل میں نہیں رہے گا اور اور تو اور بہت ساری باتیں ہیں نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اچھا۔ اور عورتوں کے لیے دین ہوتا ہے بزرگوں کی باتوں سے پیدا پردے کے ساتھ جہاں باتیں ہو رہی ہوں اللہ والوں ان کے غلاموں کی یا اسی طرح اللہ والے ان کے غلام نہیں ان کی کتابیں پڑھیں حضرت والا کی ہم کتابیں لے کر آئے ہیں خصوصاً حقوق و رجال لے کر آئے ہیں ساری مستورات اس کتاب کو پڑھیں گیارہ نصیحتیں حضرت والا نے اس میں فرمائی ہیں حقوق و رجال کتاب ہے خواتین کے لیے خاص طور میں ٹنڈو جام کی خواتین کے لیے لے کر آئے مستورات کے لیے عالمات ضرور پڑھیں اس کو حقوق و رجال اس سے گیارہ نصیحتیں ہیں اس اس ان نصیحتوں پہ جس عورت نے عمل کر لیا وہ سیدھی جنت میں جائے گی میں آپ کو گارنٹی لکھ کے دینے کے تیار ہوں <laughs> جنت میں جائے گی سیدھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانچوں کی نماز پڑھ لے رمضان شریف کے روزے رکھ لے اور چھپر پھاڑ کے جنت میں جائے گی <laughs> رمضان شریف کے روزے رکھ لے پانچوں کی نماز پڑھ لے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کا خیال رکھے تو حکم ہوگا اے اے اللہ کی بندی اے پیاری عورت اے اے اللہ کی بندی تو نے ان باتوں پر عمل کیا جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھل گئے جس دروازے سے جانا چاہو چلی جاؤ کتنا آسان آٹھوں دروازے آپ کے لیے کھل دیے جائیں گے صرف ان پانچ باتوں پہ عمل کر لو پانچوں کی نمازیں وقت پہ پڑھو رمضان شریف کے روزے رکھو اپنی عزت کی حفاظت کرو یعنی آنکھوں کی حفاظت اور شرح پردہ سادہ برقع اور شرح پردہ نامحرم مردوں سے اور شوہر کا خیال رکھو شوہر کی خوب خدمت کرو جیسے اس زمان ہم لوگ اپنے مشائق کی خدمت کرتے ہیں <laughs> شوہر کے پیر دبا رہے ہیں سر میں تیل لگا رہے ہیں اس کی راحت کا خیال کر رہے ہیں تو شوہر کا دل جیتنا ہے حضرت نے فرمایا رحمت اللہ نے اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہو تو پیٹ کے رستے سے اس کا دل جیتو اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلاؤ اور اچھا نہیں کھلا سکتی تو دال بھی اگر بنائی ہے پکاؤ گی جس دن تم اہر کی دال ایک صاحب کے روز دال بنتی تھی تو اس نے یہ شعر کہا پکاؤ گے جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اسی دن میرا انتقال <laughs> تو وہ تو بہرحال اگر دال بھی آپ نے بنائی ہے تو اس پہ اچھا سا تڑکا لگا دیجئے پیاز کا تڑکا لگا دیں پیاز کا پیاز تو بہت سستی ہے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے دس روپے کی تو مل ہی سکتی ہے کم از کم اتنا غریب بھی کوئی نہیں ہے کہ دس روپے بھی نہ ہو تو پیاز کا وہ اس کو اچھی طرح تل کے تیل کے اندر اس کو تڑکا لگا دیجئے تو شوہر جب کھائے گا تو آپ کو دعائیں دے گا ان تو اچھا ایک صاحب تھے بہت پیارا واقعہ ہے بار بار سنانے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے وہ وہ ان کے ہاں مہینے میں ایک دفعہ مرغی بنتی تھی کیونکہ ابھی تو مرغی تھوڑی سستی ہوئی ہے پہلے بڑی مہنگی تھی خیر ابھی اتنی سستی بھی نہیں ہے دو سو روپئے ڈھائی سو روپئے کلو دو سو بیس ایک سو ستر ایک سو چل رہی ہے تو بڑی مشکلوں سے مہینے میں ایک دفعہ مرغی بنتی تھی اس نے اپنی بیگم سے کہا بھائی مرغی بنا دینا دفتر سے آؤں گا کاروبار سے آؤں گا ماشاء اللہ آج تو مرغی ملے گی بڑے خوش تھے بڑی پلاننگ کر کے آئے تھے اور جو ہے کچھ بیچ میں کچھ کھایا چائے بھی نہیں بھی کہ بھائی گھر جا کے <laughs> مرغی ملے گی جب جیسی بیگم صاحبہ نے مرغی لا کے رکھی جیسی اس نے مرغی کا نوالا کھایا ہے تو پتا چلا کہ بس وہ کھا گیا <laughs> مگر مرغی کے اندر سالن کے اندر کیا تھا نمک جو ہے بہت تیز تھا ہے نا تو اس نے کچھ نہیں کہا اپنی بیگم کو کچھ نہیں کہا وہ تیز والی تیز نمک والی مرغی پورا سالن کھا گیا جبکہ اتنی مشکلوں سے اس نے پکائی محنت مزدوری کر کے آیا مرغی پکی تھی بیگم کو کچھ نہیں کہا اس کی خطا کو معاف کر دیا پھر جب اس شوہر کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے پوچھا بھائی تمہارا کیا رہا فرمایا میرے بہت بڑے بڑے گناہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ایک عمل پہ بخشش کر دی ایک دن کھانے میں بیوی بی نے نمک تیز کر دیا تھا تو میں نے اللہ کی بندی سمجھ کے اس کی خطا کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری بیوی بندی سمجھ کے اس کی خطا کو معاف کیا آج جاؤ میں تمہاری خطا کو معاف کرتا ہوں کہ تم نے کھانے میں نمک تیز تھا اس کی معاف کر دیا تھا اس کو اللہ کا شکر ہے اب شاید پتہ ہی میری بیگم بھی سن رہی ہوں کیونکہ <laughs> یہ لائیو نشر ہوتا ہے یہ بیان لوگ سنتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس طرح بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا کھانا نہیں نمک نہیں ڈالا <laughs> کھانے میں نمک تیز کر دیا <laughs> کچھ نہیں کہتا میں معاف کر دیتا ہوں اسی بخش ہو رہی ہے ہماری کہ بھئی اللہ کی بندی سمجھ کے ہم نے اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کر دیا تو اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم اکمل مومن ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں سے بہترین وہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور جو بوڑھے ہو گئے والا اپنی بڑھیا پہ بھی جب ہر والا سے پچیس بہت سال بڑی تھی پچیس سال کی حضرت والا چالیس سال کی پیرانی صاحبہ یہ تو نکاح ہوا حضرت والا پیرانی صاحبہ کی عمر چالیس سال اور حضرت والا کی عمر پچیس سال کی تو نکاح کے بعد حضرت والا اپنی اہلیہ محترمہ کا بہت خیال رکھتے تھے جو لوگ بوڑھے ہو گئے حضرت والا فرماتے تھے اپنی بڑھیا کو بولو اے میری بڑھیا شکر کی پڑیا واہری میری گڑیا اور جب پوتا پوتی نواسا نواسی نہ ہو بچے نہ ہو تو چپکے سے اس کو سینے سے بھی لگاؤ اس کو بوسا بھی دو خوش ہو جائے گی کہ جوانی میں تو مودا تھا <laughs> جوانی میں نفس کی وجہ سے پیار کیا اب بڑھاپے میں رحمہ کر دو رحمت کی وجہ سے بھی پچیس سال کا ساتھ ہے بیس سال کا ساتھ ہے اس سے محبت کریں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے میری بندی کو پیار کر رہا ہے جب نہیں دی اور جن لوگوں کے پاس بیویاں نہیں ہیں جو جوان ہیں اب جوانوں کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے لڑکے لڑکیوں کے چکروں سے چھوڑ دو کچھ نہیں ملنے والا حضرت والا بہت درد سے فرماتے تھے اپنے کلمے کی اتنی بڑی نعمت کو پیشاب پخانے کے مقام پہ ضائع مت کرو یہ بہت درد بھرا جملہ ہے کیا ملے گا کچھ نہیں ملنے والا نہ محرم عورتوں کو دیکھنے سے کیا ملے گا زندگی برباد ہو جائے گی بے چین اور پریشان رہیں گے اس لیے جو لوگ جو مستورات جو جوان لڑکیاں لڑکوں کے عاشق ہیں اور جو لڑکے لڑکیوں کے عاشق ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پاگل ہو جاؤ گے گدو بندر میں ہمارے خاندان کے صحابے ڈاکٹر ہیں وہ گدو بندر میں ہوتے ہیں پھر حضرت والا کی بات پہ مجھے سو فیصد یقینی تھا مگر انہوں نے اپنا تجربہ بتایا حیدرآباد میں سب سے بڑا پاگل خانہ ہے گدو بندر <laughs> انہوں نے بتایا جتنے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں اس وقت سارے لڑکے لڑکیوں کے عاشق ہیں اکثر نائنٹی نائن فیصد وہ لڑکی کا عاشق تھا لڑکے کا عاشق تھا پاگل ہو گیا گدو بندر میں داخل ہے کیونکہ لڑکی نہیں ملی اس کے پاگل پیچھے پاگل ہو گیا اس لیے کچھ نہیں ملنے والا ان لڑکے لڑکیوں سے حضرت والا فرماتے تھے اللہ سے دل لگاؤ بیوی کے ساتھ راضی رہو بیوی نہیں ہے علیہ صلی اللہ بھی کافی نبزہ کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور صبر کرے نظر بچائے ہمت کر کے دل چاہ رہا ہے شہوت کا تقاضا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ایسے ایسے اسٹائل طریقے سے حضرت والا کے پاس آتے ہیں کیونکہ میں حضرت میر صاحب کے پاس بیٹھا رہتا ہوں لوگ آتے رہتے ہیں عجیب عجیب ایسے بے چین آتے ہیں حضرت ایک تنہائی میں بہت مشورہ کرنا ہے میں بہت پریشان ہوں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اچھا بھائی سب تنہائی ہو جائے <laughs> اور پھر کیا مشورہ کرتے ہیں حضرت وہ مجھے گناہ کے بہت بہت گندے گندے تقاضے آتے ہیں کیا کروں کہ ایسا وظیفہ بتا دیں ایسا زبردست وظیفہ بتا دیں کہ تقاضے ہی آئیں <laughs> گناہ کا یعنی خیال ہی پیدا نہ ہو ارے بھائی ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے ایسا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں کہ گناہ کا خیال پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دیا ہے ہما رہا و تقوا برائی کا راستہ بھی چاہو تو برائی کا راستہ اختیار کر لو تو تقوا کا راستہ اختیار کر لو گناہ کے تقاضے ہوں گے اس کو دبانے کا نام تقوا ہے یعنی کہ تقاضے ہی نہ ہوں تقاضے ہوں گے اس کو دبا لیجیے اسی کا نام تقوا ہے کہ گناہوں کے تقاضوں کو دبا لیں بس اب کیونکہ ابھی ہمیں ٹنڈو حیدر بھی جانا ہے یہ ٹنڈو جام ہے سب ٹنڈو ہیں <laughs> وہ جانا ہے اور پھر وہاں بھی بیانس کرنا ہے تو بس آخر میں مختصر کرتا ہوں پہلا عمل یہ کر لیں قرآن شریف کی تجویز درست کر لیں ہم مرد بھی عورتیں بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حمزہ اور آئین میں فرق ہو کاف اور کاف میں فرق ہو سین اور سواد میں فرق ہو روزانہ بیس منٹ دیتے قاری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ شاء ڈھائی مہینے میں تجوید درست ہو جائے گی روزانہ بیس منٹ تو دے سکتے ہیں نا ہاں اور ہاں میں فرق ہونا چاہیے کاف اور کاف میں فرق ہو عورتیں کسی قاریہ سے مرد کسی قاری صاحب سے دوسرا عمل مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنے دوبارہ بتا رہا ہوں ایک مٹھی داڑھی یہاں سے ایک مٹھی داڑھی یہاں سے ایک مٹھی داڑھی یہاں سے اپنی مٹھی ہو اجام کے بچے کی نہ ہو اور یہ داڑھی کا بچہ رکھ لیں یہ سو سال کے ہو جائیں گے داڑھی کا بچہ ہی رہے گا اگر یہ منہ میں آ جائے تو اس سے بولتے ہیں بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے تیل لگا کے اس کو نیچے کر دیں گے <laughs> اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے اس کو رکھنا بھی واجب ہے یہ داڑھی کا بچہ اور مونچھوں کو صاف کر لیں مونچھے صاف کر لیں داڑھی ایک مٹھی رکھ لیں اور تیسرا عمل مردوں کے لیے فرمایا کہ ٹخنے کھول لیں اس میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں صرف نماز میں ٹخنے کھول لیتے ہیں دفتر جاتے ہیں کاروبار پہ جاتے ہیں گھر کے اندر ٹخنے ہم لوگ جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے ماسفرہ مین القابین مین الزار فنار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹخنے سے چھپے گا اس کا جہنم کی آگ میں جلے گا اس لیے بچوں آپ لوگ بھی سن لو بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیے یہ بچے جو ہیں یہ یہ ٹخنے کہلاتے ہیں یہ ٹخنے کھول کے رکھیں حضرت والا کو دیکھا اکثر میرے شیخ کے آدھی پنڈلی تک رہتے تھے میرے بھی دیکھیے آدھی پنڈلی تک ہیں افضل تو یہی ہے افضل بھی عمل نہیں ہوتا کم از کم ٹخنے تو کھول لیں یہ ٹخنے کا نام اس سے اوپر شلوار رہنی چاہیے ہر وقت ہر وقت چوبیس گھنٹے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں بیٹھے ہوں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں لیٹے ہوں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں یہ کبیرہ گناہ ہے دوستوں اس سے توبہ کرنی پڑے گی ورنہ یہ شخص بھی فاسق اور فاضر لکھا جائے گا اس لیے اسے توبہ کر لیں ٹخنے کھول کے رکھیں ہر وقت عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے مردوں کو کھولنے کا حکم ہے اور دو حکم عورتوں کے لیے فرمایا حضرت والا نے شہری پردہ کر لیں جو بتا دیا میں نے نام مردوں سے شہری پردہ کریں جوان عورتیں جالیاں لگائیں یا آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لیں بوڑھی عورتیں ٹھیک ہے بس نقاب لگا لیں اور آنکھوں کی حفاظت بھی کریں نظر ملا ملا کے نام مردوں سے باتیں مت کریں اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں اس کے لیے تفصیل پڑھنی ہے تو حضرت والے کتاب ہے حقوق و رجال اس میں لکھا ہوا ہے بہشتی زیور کا چوتھا حصہ میں میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ ہے وہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا بہشتی زیور کا چوتھا حصہ میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ اور عورتوں کو ماشاءاللہ یہاں تو مدرسہ ہے معلوم ہوگا اکثر عورتیں جو بیان نہیں سننے نئی عورتیں آئیں گی بیان سننے وہ تحفہ خواتین کتاب خرید لیں مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے تحفہ خواتین گھر میں رکھیں عورت اگر اس پر عمل کر لے گی اس کو سارے مسئلے ہی پتہ چل جائیں گے شرعی پردے کرنے کا طریقہ ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا ہے اور شرعی جو عذر ہوتے ہیں اس کے کیا مسائل ہیں سب تحفہ خواتین میں لکھا ہوا ہے اس کو سندھی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے یہ اپنے گھروں میں خواتین کو پڑھوائی ہے اور دو حکم مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ایک نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت دل کی حفاظت مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نظر کی حفاظت اور مردوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت کہ نامحرم عورتوں سے نظروں کی حفاظت کریں جو نظر کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بڑھ دیں گے اور مرد حضرات ہم دل کی حفاظت بھی کریں جیسے آپ کمبل اوڑھ کے سو رہے ہیں دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں تو اس میں مشغول مت ہوں اور اس کو بھگا اور جو ہے اس میں اس کو جان بوجھ کے سوچے بھی مت برے برے خیالات خیالات آنا برا نہیں ہے جو ہے خیالات صحابہ کرام کو بھی آتے تھے مگر خیالات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے وسوسوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے خیالات پہ کبھی کوئی پریشان نہ ہو گناہ کے خیالات پہ پریشانی ہونا چاہیے فوراً اس کا آسان علاج کیا ہے خواجہ صاحب کا شعر ہے اور اردو میں ہی بتا دوں گا آسان اردو میں شہوت کا زور شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ارے ذرا دیر کو ہٹا لے خیال یہ ندی چڑھیے اتر جائے گی صرف خیال ہٹا لیجئے گناہوں کا تقاضا ہو رہا ہے صرف خیال ہٹا لیجئے تو انشاءاللہ وہ ہمارا ذہن کسی اور طرف متوجہ کر لیں گھر میں آلو لے کے آلو چھیلنا شروع کر دیں ٹپال دانے دار ٹپال چائے بنانا شروع کر دیجئے یا اللہ والوں کا بیان سن لیجیے اشعار سننا شروع کر دیجیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دل کسی اور طرف متوجہ ہوئے گا خیالات پریشانی کریں گے کرکٹ میچ کا بتا دوں جو لوگ کرکٹ میچ کے عادی ہیں یہ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے چاہے لائیو آ رہا ہو کیونکہ لائیو کے بعد ہر اوور پہ جو ہے ننگے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں کوکا کولا کے ایڈ میں جوان لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور یہ صاحب ماشاء اللہ نمازی تہجد گزار بیان کرنے والے اور خود گھر میں ٹی وی نہیں ہے دکان پہ جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور اس میں تجسس بھی مت کریں پاکستان جیتا یا ہارا کون سا میچ چل رہا ہے کون ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچا کون سیمی فائنل میں پہنچا کیا ضرورت ہے ان سب کی ہم اس لیے آئے یہ بھی غیر اللہ بن گیا پورے پاکستان کو اس نے تباہ و برباد کر دیا کرکٹ میچ نے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں نماز چھوڑ دی لوگوں نے کرکٹ کے چکر میں سجدے میں چھکے چوکوں میں دل رہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں فائنل میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا یہ کیسا ورلڈ کپ ہے یہ کیا ہے ورلڈ کپ کوڑا کرکٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو بیان کرنے والے خصوصاً دین کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں بالکل خیر بات کہہ دیں کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں کھیلنے میں حرج نہیں کھیل سکتے ہیں نہ کسی کے شیشے ویشے مت توڑیں کنڈا ڈال کے بجلی مت چلائیں شرط لگا کے کرکٹ مت کھیلیں اور نماز کے وقت نماز پڑھیں تو یہ طریقے ہیں یہ طریقہ ہے ورلڈ کپ جو ہے کرکٹ جو ہے کوڑا کرکٹ ہے اور یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے یہ سچوں کی صحبت سے آتی ہیں سارا دین باتیں تو میں نے بہت ساری کری ہیں ابھی بیٹری بھی چارج ہو گئی ہے اب جائیں گے ویسی زندگی ہماری گزرے گی جو بتایا ویسی گزرے گی تو اس لیے جب شیخ سے تعلق ہوتا ہے نا بیت ہونے کے فوائد بتا رہا ہوں آپ حضرات اب میرا بھی پہلے بیان بہت سنتا تھا میں جب حضرت والا سے بیت ہوا پھر عمل کی توفیق ہوئی اچھا۔ کہ اب دیکھا کہ یہ لوگ اسی معاشرے میں یہ لوگ واقعی میں عمل والے لوگ موجود ہیں اور یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں ٹنڈو حیدر میں بھی موجود ہیں ٹنڈو جام میں حیدرآباد کراچی دنیا کے ہر شہر میں لوگ موجود ہیں جو اسی معاشرے میں نظر بچا کے دکھا رہے ہیں اچھے اخلاق سے رہ کے دکھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے یہ یہ خامہ خائی کا بہانہ ہے ماحول ایسا ماحول ایسا میرے شیخ فرماتے تھے ماحول پہ پڑھو لاہول لاہول فرد فرد کر کے معاشرہ بنتا ہے عمران کھڑے ہو جاؤ کہاں ہوں یہ انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی توڑ کے نکالا ہے ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے اس قرب قیامت میں انہوں نے ٹی وی توڑ کے اپنے گھر سے نکالا ہے بیٹھ جائیں شاباش تین بچے ہیں بچوں کو بھی سمجھایا کہ کارٹون بری چیز ہوتی ہے بچوں کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیا بس کارٹون دیکھ رہے ہیں خود بھی کارٹون بنے بچے خود کارٹون بن جاتے ہیں <laughs> جو کارٹون دیکھتے ہیں وہ بچے سارے خود کارٹون بن جاتے ہیں تو اس لیے ہمت کر کے گھر کے سربراہ جو ہیں وہ ٹی وی توڑ کے نکالیں اور جو گھر کے سربراہ نہیں ہیں اس کمرے میں جائیں ہی مت جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو اس میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی لا طاعت علی مخلوق ان معصیت خالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اس لیے اللہ کے لیے اس ٹی وی سے توبہ کریں اور یہ بچوں کو یہ جو ویڈیو گیمز اس کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں اور پہلے اس پہ کھیلتے ہیں پھر کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ پہ کھیلتے ہیں اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں بچوں کو نیم البدل دیں یعنی اس کا نیم البدل بہت سے کھلونے آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ٹرین آتی ہے اور گاڑیاں آتی ہیں بال آتی ہے اور بہت سارے کھلونے آتے ہیں بغیر کارٹون کے بچوں کو وہ کھلوائیے موبائل کیا دے دیا بچوں کو ابھی موبائل ہاتھ میں ہے اس کے بعد کیا کیا ہوگا خرابیاں اس میں خرافات ہوں گے موبائل نے آج کل تباہی مچا رکھی ہے دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں اچھا خاصا دیندار گھر تھا میں اپنی بیٹی کو موبائل دلا دیا وہ لڑکی لڑکے کے اس میں پاگل ہو گئی چیٹنگ کی انٹرنیٹ کے اوپر اور اسے عشق کی معاشقہ ہوا میں اسی سے شادی کروں گی ورنہ خودکشی کر لوں گی یہ ہے پاگل کی طرح پھرتے ہیں شاہ کے مجازی بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا ابلیس دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا دھوکا ہے کہ لطف ملے گا حسینوں سے بیوی دیے اس پہ راضی رہی ہے جس کی بیوی نہیں وہ اللہ سے دل لگائے اللہ والوں سے دل لگائے تو بیت ہونے کا فائدہ ہوتا ہے علم کی روشنی ہے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے دیکھیے بھائی شیخ العدیز بیت تھے مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ بیت تھے باقاعدہ مولانا الیاس صاحب جو بانی تبلیغ ہے بیت تھے باقاعدہ مفتی جگی اسماعیل صاحب باقاعدہ بیت ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ سے بیت اور سب اکابرین علامہ بنوئی رحمۃ اللہ بیت تھے اتنے بڑے بڑے علماء کے سمندر علم کے سمندر یہ تو بیت ہوں اور ہم لوگ چند علم سیکھے ہوئے ہم کسی اللہ والے سے بیت ہو کے نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنانا نہیں چاہتے ہم اپنے نفس کو مٹانا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنی حرام خواہشات ایسی راس آ گئی ہیں کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر میں بیت ہو گیا تو حضرت فرمائیں گے ٹی وی گھر سے نکال دو یہ بہت غلط فہمی ہے ارے جب اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کرتے ہیں گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں یہ سچ بات بتا رہا ہوں سگریٹ چھوڑنی نہیں پڑتی بھائی سگریٹ خود بخود چھوٹ جاتی ہے سگ مانے کیا کتا اور ریٹ مانے چوہا تو گٹکا کھانا سگریٹ کھانا اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے بیوی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں اس سے بس واخر تعوانہ الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ قبول فرما لے قبول فرما لے ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے اے اللہ ایک بہت خاص دعا کر رہا ہوں حضرت والا سے سیکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز باللہ مگر آپ نے ان کو جز فرما لیا اور خلیفہ دوم ہو گئے تو جو تجلیات جذب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ نازل فرمائی اور فضیل بن ایاز ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے آیت سنی ایمان لے آئے بہت بڑے ولی اللہ بن گئے جنید بغدادی پہلوانی کرتے تھے کشتی <laughs> لڑ رہے تھے حضور وسلم کی اولاد کی وجہ سے شکست کھا گئے بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اس طرح آپ نے کتنے لوگوں کو اللہ کا ولی بنا لیا تجلیات جذب فرمائی خاص فضل ہوا تو وہی تجلیات جذب آج ہم سب کے اوپر ہمارے بھی بچوں پہ ماں باپ بہن بھائیوں پہ جتنی مستورات آئی ہیں ان سب کے اوپر ان کے گھر والوں کے اوپر وہ تجلیات جذب فرما لے اور ہمیں اللہ والا بنانے کا ارادہ فرما لیجیے یا اللہ کیونکہ ہم نے گناہوں میں بے چینی پائی پریشانی پائی جوتے اور گھسے پڑے ہر وقت پریشان رہے اے اللہ ہمیں سکون والی زندگی تقوا والی زندگی آنکھوں کی حفاظت والی زندگی ٹی وی سے بچنے والی زندگی گانوں سے بچنے والی زندگی بوز اور کینا سے بچنے والی زندگی اچھے اخلاق والی زندگی معاملات صحیح رکھنے والی زندگی معاشرت صحیح رکھنے والی زندگی نصیب فرما دیجیے اور یہ سب زندگی کسی اللہ جس اللہ والے سے پوری دنیا دنیا کے اندر جس اللہ والے سے اہل حق سے ہو ہمارا دل ملتا ہو یا اس کو ہمارے پاس بھیج دے یا ہمیں اس کے پاس بھیج دے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یا اور اس سے بیت ہو کے اصلاح کروا کے ہمیں اپنے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما اور جن کے مشائف موجود ہیں ان کی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان سے جو ہے تقوا سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے اس بیان کا سارا ثواب عارف بلّہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتار رحمۃ اللہ کو پہنچا دیجیے اور ان کی روح مبارک کو خوش فرما دیجیے اور یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے ہر ہر سیکنڈ ان کے درجات بلند فرمائیے اور ان کی جو اولاد ہے حضرت مولانا مظہر صاحب دامرکاتم عالیہ <laughs> مولانا ابراہیم صاحب حضرت والا رحمت اللہ کی بیٹیاں صاحبہ اور جتنے گھر والے ہوں یا اللہ ان کو ہر لمحہ خوشیاں دکھائیے ہر غم سے بچائیے گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرمائیے اور میرے پیارے شیخ حضرت والا سید عشت جمین میر صاحب دامد رکاتم عالیہ چھیالیس سال جو حضرت مولانا کی مختص رحمۃ اللہ کے ساتھ رہے ان کی زندگی برکت دے دے ڈائلسس سے نجات دے دے دل کی شریانے کھول دیجیے بلڈ پریشر آج کل بہت لو ہونے لگا ہے کم ہو گیا ہے چالیس اسی اور پچاس ہو جاتا ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ حاجل مصور عطا فرما حضرت مولانا مذہب صاحب کو دام القاتم عالیہ کو بھی صحت کاملہ حاجل مصور عطا فرما اور جتنے اکابرین ہیں ہمارے مشائق علماء ہیں ان سب کی حفاظت فرما جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی زبردست محنت ہو رہی ہے تبلیغی مراکز مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں اور اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اے پیارے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دی ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما اس میں ہمارا کابرین کا خون ہے اے اللہ بہت قربانیاں دی ہیں اس پہ یہودیوں کی نظر لگی ہوئی ہیں اے اللہ فضل فرمائیے ان اللہ والوں کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے نیک سوال عادل حکمران نصیب فرما دیجیے اے اللہ اس شہر میں اور پورے پاکستان میں ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے بیت المقدس حرمین شریفین کی حفاظت فرما سارے عالم کی مسلمانوں کی مدد فرما ہم سب میں مجھے بھی اور میرے سب دوستوں میں جو بھی بیمار ہیں حاضرین و غائبین میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ سب کی جائز حاجت پوری فرما دیجئے بہت سی مردوں عورتوں کے رشتے نہیں آ رہے لڑکوں کے عورتوں بڑی بڑی عمر کی ہو گئی لڑکیوں سے عورت بن گئی ان کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے نیک سارے رشتے عطا فرما دیجئے اور جن کے رشتے ہو گئے ان کو خوب خوشیاں دکھائیے ہر غم سے بچائیے نیک سالے اولاد عطا فرمائیے جن کی اولاد نہ فرمانے ان کو نیک بنا دے اور جن کے جن کے شوہر پریشان کر رہے ہیں ان کو شوہروں کو بیویوں پہ نرم کر دے جن کی بیویاں شوہروں کو پریشان کر رہی ہیں آپس میں باہم شیر و شکر فرما دیجیے دیجئے ہمارے اخلاق بلند فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے ہم پہ وہ رحمت نازل فرما دیجئے جس سے تسکیہ ہو جاتا ہے وہ فضل فرما دیجئے وصلی اللہ علیہ نبی امین بحرمتی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ واسم بہت خوشی ہوئی آپ سب حضرات تشریف لائے اللہ آپ جزائے خیر دے کتابیں لے کے جائیے گا کوئی شخص بغیر کتابوں کے نہ جائیں جلدی جاؤ حقوق و رجال اور جو مستورات میں اور مردوں کو بھی مستورات میں بھجوا دیں کتابیں 竞争力。